الله الرحمن الرحيم نماز کے بعد دانا تھے دانے کھجور کے دانے ہو گئے صبح صبح نماز کے بعد یا ویسے بھی مدارس میں دانا ہوتے تھے لوگ پڑھنے پڑھانے کے لیے لے جاتے ہیں ہم بھی تھے لوگ اپنے گھروں میں ختم ضرور پڑھانے کے لیے دانے لے جاتے ہیں دانے پڑھواتے ہیں جس طرح پرانے مجید پڑھواتے ہیں اسی طرح دانے پڑھواتے ہیں ہمارے بزرگوں کا بھی یہ معمول ہے

پوری توجہ غور خوف کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملا تو پتا چلا کہ یہ بدات کا حسنا نہیں ہے بدات کا حسنا نہیں ہے بدات ہی نہیں ہے بلکہ یہ سنت اور سنت سے آپ کی تقریری سنت پر رہا ہے تقریری سنت مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو نکلتے ہوئے دیکھا ان کو برقرار رکھا ان کو ٹوکا نہیں ہے تم غلط کر رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دیکھیں اور کوئی کام کرتے ہوئے دیکھیں اس کو منع نہ رہا ہے برقرار رہنا ہے تو وہ سنت تقریر بن جاتا ہے تو سنت تقریری ہے اسلام کی سنت ہے اسلام کا تو معمول رہا ہے صحابہ کرام صاحب میں بہت سے لوگ ہیں جو کام کرتے تھے بعد کے اندر جو بزرگان دین کے اندر جاری ساری رہا ہے لہذا میں اس غلطی کا ارادہ کرنے کے لیے کہ جو میں بدعت حسنا کہا جاتا تھا بدعت حسنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تھا شریف اور میں نہیں ملتی گئی مثال آنے نہیں دی لیکن اصل اس کی بدعت حسنا تھا کس پر موضوع ان شاء اللہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کا توفیق سے پیش کروں گا جب میں مسئلہ ہوا کہ اس کی مثال موجود ہے آپ کے زمانہ شریف کے اندر اس غلطی کا اعلان کرنے کے لیے کہ میں نے پہلے بھی زیادہ حسنہ کہا یہ زیادہ حسنہ نہیں ہے بلکہ سنت تقریری ہے صحیح زیادہ حسن لازم کی اور صحابہ کرام کی سنت عمل کی اور پھر بزرگان نے بھی استعمال بول رہا ہے معمول رہا یہ جو حالات ایسا شوشن ہوتے رہتے ہیں ایسا کہیں سید امام فلال کی راہ چاندی بھائی چلا سناتا ہوں آپ تصویر شریف کی تصویر آپ کو کرتے ہیں اس تصویر کے جواب پر میں لکھا ہے پورا امام جلال الدین چیز کی راہ پر اس کا نام ہے النحا کا مانا تھا ابھی جاتا ہے سبحا کا کیا کیا الحاق صبح کے نام سے ان کا الحابی جلدی کہتے ہیں دوسری جلدی کا شروع رسالہ شریف موجود ہے آپ نے سب سے پہلے ایک روایت ایسی پیش پر مالی جس کے اندر تصویر پڑھنے یعنی سبحان اللہ پڑھنا تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میں قدوس کے ساتھ آپ کا ذکر کرنا اور غفلت سے بچنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور انگلیوں پر پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا وہ روایت وہ دوسری آیت سے پہلے ایک روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ تصویر شریف آتا پاتا مصنف ابن ابی شہبہ ابو داود ترمری نسائی مصدرہ کے حاکم ہیں مبارک ہے اس کے علاوہ تصویر حل میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا آپ تصویر شریف ہیں یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ مغلیوں پر پڑھ رہے ہیں دوسری بات ہے ابو داؤدا مجھے ہاتھ آتا ہے یہ ابو بات آ رہا یہ بھائی بات کی گئی ہے حاضرات سیر آ رہا مسفر کا سگا ہے جانا یوسف کی تصویر آئی اشارہ کر یا جسرا کا یہ ہاں۔ بھی بات ہے ادھر ادھر رسالے میں تو گسارا لکھا ہوا تھا لیکن نہیں یہ اشارہ جس طرح میں نے مکان مہاجرات ہے یہ بی بی بات آ جاتے جو سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرات سے تھی مکہ شریف سے جو صحابہ فرما کر ادھر آئے تھے مدینہ شریف جو ہم شامل قالت قال رسول الله الله صلى عليه وسلم بالتسبيح والتحليل والتقديس ولا ولا تغفلن تغفلن التوحيد بالانامل ہے مشغولات ومستنفقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اشارہ فرماتی ہیں ہمیں فرمایا کہ تشریفی ضرور بڑا سبحان اللہ جانے جی۔ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو تقدیس اللہ کی باقی بیان کیا کرو آپ کا ہر گرنا ہوا کرو کہ تم کہیں ایسا نہ ہو کہ توحید کو بھول جاؤ اور انگلیوں پر انگلیوں پر گنا کرو کیونکہ یہ حسم سے سوال کیا جائے گا مسلم کا ساتھ اللہ تعالیٰ کی آمد کرو ان سے کلام کروائے ان سے بلوائے گا کہ بول اس نے کیا کیا کیا زیادہ پر پڑھا کرو تاکہ کرائی ہوئی اللہ تعالیٰ دقت کیا کر لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دونوں آدھی سے مارکا کے اندر انگلیوں پر پڑتا ہے اب آگے آگے سے مارکا گٹھلیاں کھجور کی گٹھلیاں دانے ان کا آتا ہے وہ بھی ترمز شریف میں ہے اور حاکم کے مستدرک کے اندر ہے قبرانی کے اندر ہے حضرت صفیہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے ماؤں میں سے آپ فرماتے ہیں داخل علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و بینہ یدی اربع آلاف

صحيحا أيضا وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه عن سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوان وحسن تصدق فقال أمر أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل قولي سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله الله الله الله عدد عدد ما ما بين ذلك ذلك ذلك ذلك ذلك وسبحان هو خالق أكبر مثل مثل مثل مثل والحمد لله ولا ولا إله إلا إلا قوة بالله دور دو حدیث حدیث مبارکہ پہلی حضرت صفیہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ المؤمنین سے وہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اکرم صلی علیہ وسلم پاس آشرایا چار ہزار دانا کھجور کے چار ہزار میرے سامنے پڑے ہوئے تھے میں ان کے اوپر بنا زیادہ پڑھ رہا ہوں آپ نے فرمایا بیٹی نے کیا تو سب کیا کر کے آپ نے فرمایا جتنا تو پڑھ رہے میں ابھی آگے تیرے ساتھ کھڑا اس سے کئی گنا زیادہ میں نے آگا بھی آ گیا مجھے بھی بتا دا آپ نے فرمایا یوں کہہ رہا ہے سبحان اللہ عدد ما خلق الشیء اللہ کی پاکی ہے اتنا جتنا اس نے مخلوق بنائی ہے یوں پڑھ لیں یوں کہہ جتنا تم پڑھ رہی ہے میں نے اتنا ہی پڑھ لیا وہ اس سے زیادہ پڑھ لیا باقی مخلوق خدا تو کتنی ہے اگلی روایت میں ہے حضرت صاحب نے اپنے وقاص رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عورت کے پاس تشریف لگانا ہمارے ساتھ ان کے آگے گٹھلیاں تھیں یا کنکریاں چھوٹے چھوٹے پتھر پتھر وہ پڑھ رہی تھی آپ نے فرمایا میں آسان کرتا بتاؤں بھی بتاؤں اللہ اللہ تعالیٰ تصویر اتنا جتنا آسمان میں اس نے مخلوق بنایا آسمانوں میں اللہ کی تصویر اتنا جتنا اس نے زمین میں پیدا کیا اللہ کی تصویر اتنا جتنا ان کے درمیان اللہ نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی تصویر اتنا جتنا وہ پیدا کرنے والا ہے پھر فرمایا اللہ اکبر ایسے ہی کہہ لیں الحمد للہ بھی اسی طرح کہہ لا الہ الا اللہ بھی اسی طرح کہہ لا قوت الا باللہ بھی اسی طرح کہہ لیا یہ ان دو روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے اس طرح کا ذکر کہ اللہ محمد مبارک وسلم آدھا گلا سجا

آپ فرمانے لگے جتنے دانے اٹھا کر پہن کر ایک مرتبہ جتنے آتے ہیں ہاتھ لے کر پڑھ کر پہن کر اتنا ہی مرتبہ سواد اتنے ذکر کے مجھے خیر یہ آدھی سے آدھی سے تھی لیکن ویسے جب یہ بات پڑھے نا یہ حدیث پڑھتا بالکل تو دیکھو تو سکون حاصل ہوا صاحب آسان طرح فرمایا ہاں جی باقی ایسے اب زبان سے کہ اتنا جائے گا حالانکہ زیادہ پڑے ہوئے نہیں حدیث مبارکہ تو نہیں پڑھی یہ پڑی کی نظر سے

پڑھنے جایا کہ جہے اور مقرر ہے انہوں نے اسی طرح پڑھنا جو مقرر ہے جس طرح مقرر ہے اسی طرح پڑھنا اس میں راز ایک ہے سوار کثیر لکھا جاتا ہے ایک ہے پھر بھی جتنا مقرر ہے اس کو پڑھنا پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو راز آیا جو حکمت آیا اس کے مطابق پھر اجر ملنا یہ الگ آیا یہ دو چیز مسئلہ روایات میں آتا ہے نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا اس کو نماز کا سواب آتا ہے اب سواب ملتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی نماز ہی اب تھوڑی دیر بیٹھ کر نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا ہے وہ بات نہیں تھے آتا ہے عمل اور بات ہے حکم جو ہے جس طرح حکم ہوا اس طرح پڑھا مزہ ہی گئی سبا بابا جس, جس نے دانے پڑھنے کے لیے بلایا ہے اس کا اگر مقصد یہ ہے کہ ستر ہزار پر کلمہ شریف پڑھا تو ستر ہزار ہی پڑھنا پڑے گا سمجھ نہیں آ رہا ایک ایسا بابا فل شریف کا لگا تھا تین بار فل شریف پڑھنے سے پورے قرآن مجید کروا دیا تھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورے قرآن کے خلاف ادا کی کرنا ہوگا اب آج قرآن پڑھنے چھوڑ دو بس تین مطلب پر سے روزانہ پڑھ لیں جو پرانے مجید پڑھنے سے ملے گا جو کچھ وہ بیا ہی کل شریف پڑھنے سے سواب ہے اس کی مہربانی ہے اس قریب ہمارے پاس بھی کوئی لوگ آ جاتے ہیں ختم لینے کے ختم شریف لینے کے کل شریف تین مرتبہ پڑھ پڑتے تھے سواب آپ آپ حل اللہ پورے قرآن پر مل جاتا لیکن جو پڑھنے سے ہوگا وہ ملتا ہے لیکن جہاں تک بخش کا تعلق ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس کو پکشن کو دیا جائے گا مل جاتا ہے سمجھ آئی گا تو یہاں پر بزرگوں کا یہ مت دیکھا جا رہا ہے یہ دیکھا اور اعتراض آ رہا ہے سمجھ آئی گئی ایک اور روایت انہوں نے پیش کیا کہ صحابی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے غلام در خرید پڑتے تھے حضرت ابو ابو صفیہ ہوتا تھا ابو صفیہ تو وہ صبح ان کا چھولا بنا ہوا تھا اور چھولے کے اندر تبدیل کیا چھولے کے اندر دانے رکھتے تھے صبح کھولتے شام تک کرتے صبح کھولتے اور نصف نہار تک پڑھتے پھر زور کے بعد یہ روایت معجم صحابہ معجم صحابہ امام بغوی اور تاریخ ابن عساد کے اور ہلال الحفار امام کی جز ہے اس کے حوالے سے امام ہلال اور امام احمد نے زہد کے سکے یہ بات لکھی ہے کہ ان کے پاس سمجھ نہیں آ رہا اچھا ایک اور روایت سناتا ہوں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ خوبان ہے یہ تبادلہ حوالے سے وہ سب سے مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے حضرت ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی ایک لومیات عمل کے حوالے سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی تھی ان کا اسم شریف سید فاطمہ تھا کانت تو سب سے بڑے محمود وہ پڑھتی تھی ان کے آگاہ لگائی ہوئی اس وقت حریرہ رضی اللہ کے اندر نے ایک ڈاؤن کے اندر ہزار چلا کی آپ اس وقت تک نہیں سوچے تھے جب تک ہزار آدمی یعنی ہزار گانٹوں پر پڑتے تھے کمر پر ہیں کے پاس عجوہ بان بھی بار بار نا اس کی کچھ نہیں آتی پہلے جب صبح پڑھ لیتے تھے نماز پھر کون پڑھ جاتا سب ختم کر دیتے سمجھ آئی گئی ان امام روایات اور بھی روایات موجود ہیں موجود ہیں ان تمام روایات سے ثابت ہوا کہ یہ اچھا ہاں ایک بات ہے وہ جو اچھا، عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں نے پڑھا تھا جس سے مجھے دھوکہ لگا میں بدا سے تھا اس کو کیا بیٹھا اس اثر سے تو یہ پتہ ہسانہ کی رادتیں میں نے کی اس سے پتہ چلتا تھا چلتا ہے کہ بدا صحیح ہے یہ کتاب ہے کتاب البدا محدث ابن مغلق قرطبی قرطبی کی یہ اٹھارہ سال ہے یہ خود بھی شیخا کا محدث ابن مغلق یہ مضبوط رہا ہے کتاب والے خود مضبوط تھے یہ اس میں شروع ہوا ہے جو اس پر تاکیب کرنے والا ہے وہ واقعی ہے البانی کا شاگرد کیا عرب کا البانی ہوا ہے واقعی کا اس کا یہ شاگرد ہے اس نے خود یہ ہے کہ حضرت عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ بات پہنچی کامر میں رتبہ اور اس کے بعد ساتھیوں نے مسجد بنائی ہے کے باہر حضرت عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد کو گراؤ گرا گرا اکٹھے ہو کر مسجد کوفہ کے اندر تصویر کرتے ہیں یعنی مسجد گرا دیتے ہیں پھر پتا چلا کہ وہ کوفہ کی مسجد میں اکٹھے ہو کر تصویر پڑھتے ہیں تعلیم پڑھتے ہیں تقریر پڑھتے ہیں آپ کا پر مسئلہ نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ ابن مسعود مسجد کو گراؤ گرا گرا جاتا اکٹھے ہو کر مسجد کوفہ کے اندر تصویر کرتے ہیں یعنی مسجد گرا دیتے ہیں پھر پتا چلا کہ وہ کوفہ کی مسجد میں اکٹھے ہو کر تصویر پڑھتے ہیں تعلیم پڑھتے ہیں تقریب پڑھتے ہیں آپ آپ گرمس ہے نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود گرمس ٹوپی والی جس طرح کے ساتھی پہن کر بیٹھا ہوا ہے جس طرح کی کوٹی جب ہوتی ہے جس کی ٹوپی ساتھ آتی ہے اس کو گرمس کہتے ہیں تو چلے گئے وہاں بیٹھ گئے آپ نے فرمایا سب سے وہ گرمس ٹوپی اتارا میں ابو عبد الرحمان کیا لقد ثم قال لقد فضلتم أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علما أو لقد جئتم ببدعة غلما قال فقال عمرو بن عتبان نستغفر الله ثلاث مرات ثم قال رجل من بني تميم يقال له معدد أو معدد والله ما فضلنا أصحاب محمد علما ولا جئنا ببدعة غلما ولكننا قوم نذكر ربنا آپ نے فرمایا تم یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے فضیلت زیادہ رکھتے ہو یا پھر بدا ڈلایا تو ہم اگر نے کہا ہم ہاں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تین مرتبہ اس نے کہا پھر ایک شخص کا محدت یا محدت نام کا اس نے کہا اللہ کی قسم ہم صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت لے گئے نہ ہی ہم کو ظلم کے دلایا ہم تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں فقال بلا والذی نفس نفس اپنے مسعود بجدہی لقد فولتم اصحاب محمد علما او جئتم ببدعه غلما والذي نفسه نفس ابن مسعود بيده لئن اخذتم باثار القوم ليسبقنكم سبقا بعيدا ولا استيقظتم يمينا وشمالا لتضلن ضلالا بعيدا ما کیوں نہیں قسم ہے اس ساتھ کی جس کے ابن مسعود کی جان جس کے قبضے میں ہے تم یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے میں فضیلت لے گئے ہو یا بدا ظلم لائے تو بات میں شیخ ضرور ہے قسم اور ذات کی جس کے قبضے میں ابن مسعود کی جانا ہے تم قوم یعنی صحابہ کہ آثار پر عمل کرو ان کی اتباع کرو تمہیں وہ بہت آگے پہنچا دیں گے اور اگر تم دائیں بائیں جاؤ گے تو کھلی گمراہی میں پڑ جاؤ گے جس کتاب میں ہے یہ بات یہ کتاب خود موٹبر نہیں ہے کیونکہ مصنف ابن وبا ان کا حال یہ ہے کہ اس کتاب کا جو خود محقق ہے یعنی اس کی تحقیق کرنے والا وہ عامر بن عبد المنان سلیم ہے یہ مکتبہ برطانیہ سے چھپی ہوئی ہے وہ جو عامر بن عبد المنان سلیم ہے نا البانی کا شاگرد ہے وہ خود مصنف کتاب کے متعلق امام ابن الفرادی کے حوالے سے لکھ رہا ہے كان ابن وضاح كثيرا ما يقول ليس هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم في شهر وفاة من كلامه ولو خطأ كثير محفوظ عنه كان فيها ويصحفها وكان لا علم عنده ولا العربية کہ ابن ابن نے فرمایا اپنی تاریخ کے اندر جو ہے نا وہ بس کا حدیث حدیث ثابت ہوتی ہے اور وہ حدیث نہیں مانتے تھے کہہ دیتے تھے کہ حضور حضور صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم کا کلام نہیں حالانکہ کی حدیث صحیح ثابت ہوتی تھی یعنی ایسے بغیر علم کے حدیث کو آپ کا انکار کر جاتے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ خطا بھی بہت کرتے تھے اور پھر غلطی بہت کرتے تھے اور فکا اور آرمی کا علاج ان کے پاس نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تو ان باتوں کے ہوتے ہوئے ان کی کتاب کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا دوسری بات یہ ہے کہ یہی نا یہ جو امر بن عبد آ ہے ہے یہ خود اسی روایت کے تحت لکھ رہا ہے اس نام ہے اس کے ساتھ جب سند اسکل ہے تو یہ ان آدمی یہاں جاتا ہے جو آپ یاد آتی ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ امام جلال الدین شریف رام اللہ نے اس کا رد کیا اور وہ آپ کو سناتا ہوں تین سو چورانوے سفر پر ہم سے پوچھا گیا ہے عبداللہ سے اللہ یہ آپ فرماتے ہیں فقال ما اللہ حضرت ابن مسعود رضی تعالیٰ عنہ وہ دیکھا آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو مسجد سے سے بلند آباد لا الہ پڑھ رہے تھے تم نے فرمایا تو مسجد سے کہا امام جلال شریف کی فرماتے ہیں تمام اثر بیان ہے سڑک سے بیان ہے بہت آ جائے

صحابی کی بات مانی جائے گی پھر وہ حدیث مبارکہ مانی جائیں گے اور یہ کہا جائے گا کہ صحابی تک وہ حضور یہ واقعی نے بھی لکھا ہے زیادہ ہوتا ہے اس بات یہی کہیں گے تو بارہ ہر بات یہی ہے کہ یہ سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری اور اس کی وضاحت کر دیا اللہ تعالیٰ نے کی بات پر جو اچھا ہے نا یہ ضرور کرتا ہے

بنا میں لے بنا میں لے میرے ضرور ہے

سے ایسے بھرا ہوا ہے جیسے سے سے بتوں بھرا ہوتا ہے جیسے بتوں سے بھرا ہوتا ہے تیرے اندر اسی طرح یہ کوئی بات کرتا نے پوجا پاٹ کرتے نے پوجا پاٹ کرنا ضرور تو از سینا تیرا بتوں سے بنانا تیرا بتوں سے کن کو بت ہے اللہ رسول کے مقابلے میں ہوتے ہیں لانچی کو سب بتوں سے کیونکہ جب اللہ رسول کے مقابلے میں ہے تو ان کی اطاعت کرنے والا وہ خدا رسول کے دشمن کی اطاعت کر رہا ہے وہ مشرق ہے ہاں ہیں اس وقت ہوگا جب اللہ رسول کے مقابلے میں کسی کی اطاعت کسی کی فرما پر دیا جاتا ہے لال سالم نے فرمایا فرمانی تعالیٰ جب تک کہ اللہ رسول کر دی تھی یعنی ان کی مشہور صرف حالانکہ اولیاء کہتے نہیں ہیں ہاں اگر خطا سے سے غلطی بات کر بیٹھے تو تم نے شریعت پر ہی کرتا کیوں اس وجہ سے کہ شریعت شریعت ہے کو بیان کرنے والا ہے یہ تو علیحدہ چیزیں ہیں ایک کیا مت پڑھتا میرے حضرت صاحب چھوٹے حضرت صاحب کی لمبی لگی انہوں نے ہمیں سبق سمجھ دیا آپ کا من لگے یار ایک اسلام ہے اسلام کو بیان کرنے والا ہے یہاں ایک جہالت چل رہی ہے ظلم چل رہا ہے کہ اسلام اور بیان کرنے والے کو ایک سمجھ رہے ہیں فرمایا ساری لانت کسی سے پڑی ہوئی ہے اسلام اور ہے اسلام کو بیان کرنے والا اور ہے اسلام میں خطا نہیں ہو سکتی غلطی نہیں ہو سکتی بیان کرنے والے شریعت کے اندر غلطی شریعت ہماری غلطی سے بات جو اس میں غلطی مانے کافر ہے لیکن بیان کرنے والے میں تو غلطیاں ہو سکتی ہیں بھائی وہ تو انسان ہے وہ بھول بھی سکتا ہے بڑے بڑے لوگ حضرت فاروق کے آدمی جیسے بھول جاتا ہے بخاری شریف کے اندر حضرت فاروق کے آدمی اللہ تعالیٰ نے کا مسئلہ تھا جگہ پر بتاؤ بھولنا انسان ہاں۔ تو شریعت کو شریعت نے بنا رہا یہ بہت بڑی بڑی بڑی اسی وجہ سے شخصیت پرستی پیدا ہوتا ہے بات جو بیان کرنے والا جس طرح اس نے دیکھو ایک اور بھولنے کے علاوہ ایک اور ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم شریعت اور شریعت بیان کرنے والے کو ایک کر سکتے کہ اس کو مجبوری ہو ہو جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہا تم اس پر مطلع نہیں ہو مثلا میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے میں نے یہاں کئی مرتبہ کہا ہے درویشوں کو کہ بھائی رکو کرنے کا صحیح طریقہ یہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے سر بھی نیچے نہیں ہونا چاہیے سر بالکل برابر ہونا چاہیے اور جو بعض یہ باہیں ہیں انسان کی جب یہ ہاتھوں کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑے تو اس وقت یہ تیر کی طرف سیدھی ہونی چاہیے اور ٹانگے بھی سیدھی ہونی چاہیے اس طرح رکو سنت مطابق ہوتا ہے اچھا تو میں میری کمر درد کرتی ہوں کمر درد کی وجہ سے اس طرح کا رکو کر سکتا تو کچھ درویشوں نے میرے متعلق نے شروع کر دی استاد نے چار دس سال ایسا کرتا وہ اچھا ہوا میں نے اس سے جب یہ بتایا میں نے اس کو ویسے مسئلہ بتایا میں نے کہا بات کیا ہے شریعت بیان کرنے والا جو کہے وہ یہ نہیں کہ جو وہ کرے وہی کر کہا کیا میری میری مجبوری ہے میں اپنے اپنے کرتا اس نے کہا استاد جی بہت اچھا کیا آپ نے بتا دیا استاد نے بتایا سمجھ آئیے اسی وجہ سے ہمارے کی کتابوں کے اندر گلنے یہ قانون لکھا ہوا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حکم شریف ہے ایک آپ کا فیل شریف ہے فیل آپ کا کرنا یہ جو آپس میں اگر ٹکرا جائے نا تو پھر ہمیں نبی پاک کے جو حکم شریف ہے اس پر چلنا ہوگا آپ کے کام جو فیل ہے اس پر نہیں چلیں گے کیوں ہو سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نے اپنے حکم کے خلاف کام کم کیا پھر تو پھر ہمیں نبی پاک کے جو حکم شریف ہے اس پر چلنا ہوگا آپ کے کام جو فیل ہے اس پر نہیں چلیں گے کیوں ہو سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نے اپنے حکم کے خلاف کام کیا کیا ہوگا والے بیان کرتے ہیں قول اور کھیل کے اندر جب تک ہو جائے تناخت ہو جائے تضاد آ جائے تعارض ہو جائے مخالفت آ جائے تو ترجیح کس کو دی جائے گا سمجھ آئی گا یہ مذہب بنا لینا تعلیم پیاز مذہب نہیں بنائی ہاں، حکم مقدم حکم ہوتا ہے کسی واقعہ تو مخصوص واقعہ کسی کے کا اس واقعے سے قانون بنا لینا یہ بھی غلط یہ بھی ہمارے علماء اس آئیں جو ہے ایک معین واقعہ واقعہ آئے تو معین واقعہ جو ہے نا اس سے قانون نہیں بنتا اور یہ تمہارے اندر بھی ایسے ابھی دیکھو واقعہ کی مثال دیتا ہوں اگر حاکم میں کسی قاتل کو معافی دے دیتا ہے تو اب اس واقعہ سے قتل کی معافی کا قانون نہیں بن جائے گا کہ بنے گا اب اگر کوئی آدمی بے وقوف یہ کہ بندے مار کر معافی مل جائے گی بندے اور معافی مل جائے گی یہ بہت واقعہ ہے بے وقوف سے تو حکم کی پیروی کرو قانون کیا ہے اس کا تابے دار ہے قانون کا تعدے رہنا ضروری ہوتا ہے واقعہ ہے جو ہے اس کے اندر کوئی راز ہے اس کی یہ نہیں ہے کہ تم کہو کہ جناب آپ اس کو واقعہ اسی طرح وہ شوق ہے جو قتل کا مسئلہ ہے تو کا قتل کیے تھے شخص نے وہ مخصوص واقعہ ہے اس واقعہ سے قانون نہیں بن سکتا یہ راز بھی ہمیں حضرت صاحب قبلہ نے مدت سمجھایا حالانکہ باتیں وہی ہماری کتابوں میں لیکن یار پتہ نہیں کیا بات ہے فقیر اللہ کا جب سمجھاتا ہے پھر بات اتنا سمجھ آتی ہے تو انہوں نے یہ بات سمجھائی تھی ہمیں کہ میاں اچھا عام مثال مثال یعنی جب مولوی مولوی طبقہ عام طور جاہل طبقہ جناب مراد سارے ملا جو ہے ان کے بیانات اور کتابات کی امت کو تباہی کے گڑھے میں ڈالتے ہیں ایمان سے وہ کافر میں ڈالتے ہیں رات میں بیان کر رہا تھا کہ یار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علماء علماء کی بات تو مجھے بھی کہتے ہیں یار یہ علماء کا گستاخ ہوتا ہے اور میں نے کہا جاتے بولا کرتے مجھے ایک عالم نظر نہیں آتا تو بولا بات کرتا ملاما تو جمع پہلے تم جمع کہتے ہو پھر کہتے ہو گستا وہ پہلے عالم کو ایک ساتھ کرو وہ تمہارا جمع کا ٹھیک غلط بنتا ہے وہ پہلے ہمیں ایک نظر نہیں آتا اور تم کہتے ہو علماء اور پھر آگے ہو گستا علماء پھر گستا یہ دو چیز پہلے شہر ثابت کرو نا گستا کی بات میں بات کر

اور نبیوں کے وارث علماء وہی ہوتے ہیں بات سمجھنا جن کے بعد نبیوں کی وراثت اور نبیوں کی وراثت دین ہے پھر دین پر پہرا ہے کوئی نبی دین میں خیانت نہیں کرتا تھا ہر نبی دین کا امانت دار ہوتا لہذا جو دین بھی سمجھتا ہو پھر دین کا امین ہو اس کو کہیں گے وہ نبیوں کے میں اور جو دین میں خیانت کرتا ہے یا ڈنڈی مارتا ہے لوگوں کے پیچھے لگ کر یا رسوم کے پیچھے لگ کر سردار اور نواب وغیرہ کو شیتان اور سافی طاقتوں کے پیچھے لگ کر ڈنڈی مارتا ہے کے اندر بول کو مارتا نبیوں کے بارے میں اس کے بعد کیا نبی کو ڈنڈی مارتا ہے جب نبی کوئی میں ایسا کام نہیں کرتا رہا یہ بارش بن گیا یہ شیطان کا بارش نبیوں کا بارش نہیں ہے نبی کے بارے میں پہلی صفت یہ ہے کہ دین مدین کے اندر وہ خیانت نہیں کرے گا جس طرح اللہ کا دین ہے اسی طرح لوگوں کو پیش کرے گا چاہے سب پیدا کا سب کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا علماء علماء علماء علماء علماء منا جائے نبیوں نبیوں نبیوں کے کے کے کے کے امین امین امین ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں امانت دار جو پیغا فرمایا وارث جانشین اللہ اس دین لیکن جب تک بادشاہوں سے مل جل جائیں جب بادشاہوں سے مل جل جائیں گے کیا مطلب ان کے ظلم ان کی زیادتیاں ان کے ان کی بدماشیاں ان سے خفیہات ان کی تصدیق شروع کر دیں گے فرمایا ان کے ساتھ مل کر حکومتوں کے ملازمت کے چکر میں پڑ کر اور پھر جناب ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے لانچی لوگ ہے ہوتا غفلت سوئے ہوئے نیند جو مال اٹھاتا یعنی پتہ نہیں چلنے دیتا وہ چور ہوتا ہے آپ نے ان کو چور ڈکیٹ نہیں یہ ڈکیٹ نہیں ہے چور ہے کیا مطلب کہ لوگ ان کو بلاتے ہیں لوگ بلاتے ہیں ہمیں دین دینا وہ آتے ہیں ایسے طریقے سے دین جو تمہارے پاس پہلے ہوتا ہے لوگوں کے پاس پہلے ہوتا ہے وہ بھی لے جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتے خبر الٹا دین ایمان تمہارا ضائع کرتے ہیں لے جاتے ہیں کیونکہ جو چور ہوتا ہے وہ دے نہیں جاتا وہ لے جاتا ہے دے جاتا ہے چور تو دے دے جاتا ہے تو دونوں دونوں نقصان کر جاتا ہے پیسے بھی لے جاتا ہے شکر بھی کھا جاتا ہے اور دین ایمان جو ہوتا ہے وہ بھی اور تمہارے ہاتھ میں کھڑکنے دے دیتے یہ کھڑکنے ہیں کہتے ہیں وہ بھی چلو کھڑکنے ہی دے سمجھ آئی کہ نہیں مجھے کہنے لگا میں آپ بیان کرتا ہوں یار مولوی صاحب ہے یار وہ پیسے لے کر یار تبدیل کرتا ہے دین بیچتا ہے یار دین بیچنا جائے گا تو میں نے کہا یار بتاؤ جو دین بیچ رہا ہوں میں تو اس کا بڑا طلبدار مولو میں تو اس کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں جو دین بیچنے والا ہوں میں تو اس کی خدمت کروں گا وہ مجھے دین بیچے مجھے پیسہ لے جائے گا میں تو بڑا خوش ہوں گا اس کو دین مجھے دے جائے پیسہ لے جائے میں بڑا راضی ہوں یار یار دکھاؤ میں تو تلاش کروں ایسا ایسا مولوی ملنا چاہیے دین لے جائے اس کا گھاٹا گھاٹا ہے تو اس کا میرا گھاٹا اگر کوئی آدمی آیا ہے اور مجھے کہا ہے کہ یار ایک کلو آٹا دے دو یا ایک کلو گندم دے دو اور یہ ہیرا لے لو تو نقصان اس کا ہے یار میں تو بڑی خوشی کا رکھوں گا میں تو کہوں گا یار ماشاء اللہ ایسے تو ملنے ایمان سے بتاؤ کہ ہے ایک آدمی آئے اور سونا آپ کو دے دے چٹان سونا دے دے اور کہا یار تمہاری مہربانی بار یہ بکرا دے دو لے خوشی کا تو معلوم ہے یار ایک سونا بلے بلے لاکھوں کا سونا دے کر جا رہا ہے جس بندے کو دین کی قدر ہے دین کی سمجھ ہے وہ تو کہے گا مولوی صاحب لاکھ لے جائے یار دین لے جائے یار ہمیں پرواہ نہیں وہ بول یار پریشانی یہ ہے کہ یہ بڑے جو ہے میں یہ دین بھی نہیں دیتے نا دین لے میں نے کہا بے وقوف میں تو تلاش کرتا ہوں کہ دین بیچنے والا آ جائے مجھے تو کوئی نہیں ملتا دین بیچنے والا تو کہنے لگے وہ کیا کرتا ہوں کرتے کیا بے میں بیچنے کا یہ مطلب ہوتا ہے یہ موبائل آپ کو دیا پیسے میں نے لے لیے میں نے موبائل بیچ لیا بیچنے کا یہ مطلب ہے ایک چیز تمہارے پاس آ گئی میرے پاس آ گیا ایسے ہے نا یہ تو بیچنے کا مطلب نہیں ہے کہ موبائل بھی لے گیا اور پیسے بھی لے گیا اس کو تو کہیں گے اس کو ٹھگی لگیں کہیں گے ٹھکلا تو بھائی یہ آپ ملا سب کا بغیر سے بچے جو چلے پھر پھر رہے مقررین جن کو آپ سمجھتے ہیں یار فلانے کو بلاؤ ربی الاول کا ملاد پڑھانا ہے فلان کرنا ہے یہ کرنا ہے محرم کا جلتا ہے یار یہاں مکان کا نہیں ہونا ہے فلاں <laughs> اپنی قسمت کو رونا ہے تو قسمت کو رونے کے لیے یار کو بولے یہ خدا کے بندے یہ تھک بات ہے یہ دین فروش میں ان کو کہو ایمان سے میں کہتا ہوں دین فروش دین فروش پہلے بھی کئی ہوئے ہیں بولا کہ اتنا مہربانی کر سکتے دین لے جاتا کر پیسہ نہیں لے جاتا اس میں ہمارا کھڑا ہے وہ اگلے کرے گا اگر کوئی اس کا ہوگا اگر ہوگا قیامت کے اندر اس کا سواب کم ہو جائے گا تو یہ اس کا گھاٹا یار ہمارا تھوڑا تو ان کو دین فروش نہ کہا کرو ان کو ٹھگ بات آج سے بلاؤں کو آپ نے کیا کہنا ہے اخبار کہنا ہے دین فروش نہیں کہنا ہے یار تمہیں کوئی حقیقت معلوم ہونی چاہیے نا جس طرح اگلا تمہارے ساتھ کرتا ہے اس کا صحیح رقم ڈالا ہاں اس کے قد کے مطابق اس کو کپڑے پہنا یہ ناچیز کے جو لقب ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے جیسے حضرت صاحب لانے ہوں گے ان شاء اللہ لقب اسی کے ساتھ سمجھ آئی کہ نہیں تو ہمارے اقبال بالکل کیا فرما رہے ہیں فرماتے ہیں او ضرور پڑھتے ہو حال تمہارا یہ ہے کہ تمہارے اندر تو پڑے ہیں تم تو مندر ہے سینہ نہیں ہے تیرا تیرا مندر کھانا بنایا ہوا ہے تم نے کہ جو ہندوؤں کے ہیں وہ باہر میں جان پڑے ہوئے وہ اللہ کے مقابلے میں ان کو پوج رہا ہے اور تو اللہ رسول کے حکم کے مقابلے میں کافروں لانتی بےمان سیاستدان شیطان ان کی مانتا ہے ان کا قانون نظام مانتا ہے تو ان کے اللہ رسول کے مقابلے میں تو نے کتنے بت اندر بتا رکھے ہیں اللہ رسول کچھ کہتے ہیں اور تو اس کی مانتا ہے تو تیرا سینا خانہ ہے یہ ہمارے اقبال پر بات ہے تو بتاؤ کہتا ہے اگر ضرور پڑھنا ہے تو پہلے سینے کے جس طرح کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر پہلے کعبہ شریف کی طرف نماز نہیں شروع کر دی پہلے بتوں کو نکالا کعبے کو صاف کیا پھر نماز پڑھا ورنہ تو بتوں کی طرف نماز ہو جاتی ہے بتوں کو صاف کر پہلے اندر سے بت نکالا بٹھی کہتی ہے جی جی ہونا چاہیے اللہ رسول کا نہیں ہونا چاہیے بڈی کا ہونا چاہیے تو بت برادری کہتی ہے مکالا مال ایسا کام کر خدا رسول کہتا ہے نہ کر روک اللہ رسول روک اب اس کے مقابلے میں جس کی مان رہا ہے بت بنا لیا وہ اندر تیرے مندر ہے اقبال کہتے ہیں میں نہیں کہتا سین ہے تو یہ نہ سمجھ بت وہی ہے جو سمان اللہ اللہ کا ماتا جل شان ہو کہ کیا اس کو نہیں دیکھا کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفسانی کو اپنا خدا بنا خدا اللہ اللہ ہے کیا تو نے اسے دیکھا جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو الہ بنا معلوم ہوا اس ظالم کی خدا رسول کے مقابلے میں ماننا اس کو خدا بنا تو کافر جو ہوتے ہیں کافروں کا جو نظام ہوتا ہے کافروں کا جو قانون ہوتا ہے کافروں کا جو آسام ہوتے ہیں کافروں کی جو مرضی ہوتی ہے کافروں کی جو منشا ہوتی ہے کافروں کی جو خواہش ہوتی ہے وہ خدا رسول کے مقابلے میں ہوتی ہے موسم کیسے ہوتے ہیں اگر موسم خدا رسول کے مقابلے ہو تو پھر وہ کافر نہیں ہے کافر ہوتا اسی وجہ سے اس کی خواہشات اس کے آسامات اس کے آڈر جن کو کہتے ہیں سب مخالف ہوتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرما والا نہیں والا نہیں سب بعد بعد سمجھ آئی تو ہمارے اقبال فرماتے ہیں کہ سینے کو صاف کر سینا ہے تو البتا مانا گرنا داری آخری شعر ہے گرنا داری اب محمد رنگ ہو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نہیں رکھا یعنی ان کی شریعت کا مظاہرہ کرا شریعت کا رنگ حضور کا رنگ ہے ورنہ حضور کا رنگ ہے یہ نہیں ہے کہ پیلا کپڑا پہن لے پیلی جتی پہن لے سب نے ساتھ میں پگڑی والوں کی طرح وہ کہ بات حضور کا رنگ ہے پیڑھی جوتا پہننے سے رنگ حضور کا رنگ بے رنگ ہے اور وہ شریعت ہے وہ کیا ہے شریعت فرماتے ہیں جب تک شریعت مصطفیٰ کا رنگ نہیں رکھتا تو اپنے ضرور کے ساتھ ان کے نام کو ملوث رکھتا ملوث کا مطلب سمجھو اپنے ضرور گلو نام نہ لبیڑ نہ لبیڑ بات بات ضرور خود میالا نام

خاموش بھی بیٹھا رہے تو اللہ کا ذکر میں مصروف ہے اور اگر شریعت مطالعہ سے باہر چل رہا ہے خلاف چل رہا ہے سارا دن ذکر کرتا رہے وہ خدا سے غافل ہے حدیث حدیث مبارک کا یہ حکم ہاں حدیث مبارک کا نام پور کبھی نہیں اب تذکرہ کے اندر یہ حدیث نکل ہے میرے کتابات کے اندر کسی کیسے کے اندر یہ ہے من اطاع اللہ فقد ذکر ہوا انسان ساکتا جس نے اللہ کا حکم مانا اس کے حکم شریعت کے پیروی کی وہ چپ بھی ہو فرمایا اس کو ذکر کرنے والا ہے فقد فرمایا جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے تم نے اس کا مانے نہ سیا ہو اللہ کو بھول چکا ہے وہ سب بہان چاہے پڑھتا ہے وہ اللہ سے آتا اللہ کو نہیں یاد آتا

ٹھیک ہے وہ جناب آ کر لوٹنے والے کام جو کچھ کرنے والے کرتے رہے نقصان جو ہوتا ہے ہوتا رہے اور وہ کرتا رہے گداری گداری گداری گداری گداری گداری گداری گداری گداری گداری گداری ایمان سے تنخواہ ملے گی کہ چتر ملیں گے یا دلا میں فکر رہتا ہے یار اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کمال بنایا ہے کیسا آج جوڑا ہے دیکھ لو اسی سے اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان سے میرے آکار ہے یہ پورے کر وہ پورے کرنے آرام سے کفر دے برائی سے حیائی سے بغیر سے بچ بچ ظلم سے زیادتی سے نقصان پہنچانے سے اب وہ برباد ہوتا ہے نقصان کرتا ہے اس کے خلاف چلتا رہا اور سمجھے وہ سرداری سرداری والی بات ہے اس کو چھتر ہی ملے گا تنخواہ نہیں ملے گی سمجھ نہیں آ رہا اور اگر چپ کر کے کھڑا رہا ہے ملازم طبقہ چپ کر کے کھڑا رہتا ہے تب زرداری کی تصویر پھیرتے ہیں چپ کر کے کھڑا رہتا ہے ڈیوٹی پوری کرتے ہیں مہینے کے بعد تنخواہ آ جاتا ہے ایسے ہوتا ہے نا ورنہ مہینے کے بعد چلتا کہ نہیں آئے سب سے پکڑنے والے جو دوسرے بولنا رہنے والے جو لانسی آسام کو پامال کراتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں تصویر پڑھو روشی پڑھو کلمہ پڑھو بداتے لیا دیا بداتے لیا دیا میں یہ تبلیغ والے میں ذہن میں رکھ اس کو کہتے ہیں بداتے لیا دیا اور سوئے اتفاق ایسا کہ دونوں ہی لیا جا مرکز پیچھے ایک جن سے ہدایات جاری ہوتی ہیں ہے وہ بھی پیچھے ایک ہے نام بھی ایک ہے کام بھی تو تو تو یہ والے ہیں ہاں کہو فضال کو ثابت کرو کے نبیوں نے کام کیا جو تم کمپنی ایمان سے کسی نبی کا یہ ثابت ساتھ کہ وہ تبلیغ کے لیے گئے اور رات ادھر پلاس جگہ پر مسجد میں رہ گئے نہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر کیا تو تجارت جاردار یا اگر طائف کے میدان میں گئے تو تبلیغ کے لیے تو شام کو گھر واپس آ جائے یہ تین مہینے کا چلا ہے یہ چالیس دن کا چلا ہے یہ دس دن کا چلا ہے سمجھ نہیں رہا یہ چلا ہے یہ فلم چلے کا بچہ آپ نے سنا تھا یہ نبیوں کی سنت ہے نبیوں کی سنت یہ نہیں ہے یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی ہے اور بدات پر لانت پڑتی ہے یہ کر رہے ہیں

نویں پتا ہے کی کرتے انہوں نے آپ کا پتا نہیں اصل دین قتل کیوں یہ جان گے یا مطلب کھاتے کھلن گے پھر جب سارے لانت حضرت کٹھی ہوئی تو حساب نہ پڑیا نہ پڑیا ہونا اس لیے اسلے پتہ ہاں ایویں ایڈو جہاں راتے آ والے وہ جب دن چڑھتا ہوتا نا تو پھر پتا لگتا ہے کہ چڑیل میں کر رہا مطلب مجھے پتا چل جائے کہ اچھا کتنے بڑے مجرم اللہ رسول سے بڑے کھڑے ہیں تو وہ اپنی گنا جہاں کیتے دوسرے وقت وہ اپنی کیتیاں لوگ رہے ہیں بے مان پہ جہاں مرضی ایک گنا ایک لبن کا ایک لفظ انہوں کا کافی ہے جڑا میں حضور دے دیوانے آمل دیا ڈرنے کی جب لینی تھی اس ہاتھ مار کے حضور دیا پروانے سرکار محفل والے آ میں ہوں بولو والی قسم خدا دی کر کے آنا جی جی اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کی سنگت تو بس میرے تربیت رہ کے دن سمجھتا ہے دن ب دن راج کھلتے ہیں ایڈا اہل سے نلائے کے نام پائی ہے کہ ابھی بیان نہیں کر سکتے ایڈا موسی جانور نہیں ہوتا جانا یہ موسی نکل کر اقبال اخیر بچارا پٹ پٹ کے آتا ہے مولا کریمہ بس میں نہیں آ سکنا کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھایا وہ بچارا یہ مسلمانوں سے

ہاں، اصل سارے قوم کی بے وقوفی دے میدان اپنا چکے مار کون چکر بھائی مان قوم ہے اصل سارے گئے ایمان سارے گئے غیرت سارے گئے جنہوں سمجھ آ جائے گی یہ دولت لب جائے گی اتنے ہونے تو سارے پچاس جا کے چلا گیا کام شریف

دوسا کم از کم بک بک کرے گا کم از کم کسی بھی جا کے لا کے اپنا مبارک بول لوگوں نے رکھو کہ منافع نہ اس میں ہے ہے ہے اقبال نے کہا ہے ہمارے اقبال نے کہا ہے کہ نہیں نہیں بتریج پر پوری نظر ہے ہاں اسلام تیرا دیش ہے تو مستفی ہے اسلام تیرا دیش ہے برا بھائی مانا بازو ہاں، تیرا تیرا توحید توحید توحید لگ لگ زبان حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ ہے ہے واندا تو وطن کیویں رکھنا مشرکا مطلب ہے ہے دین چھوڑ چھوڑ جاوے جاوے جاوے مرضی خدا کام کام بچے جانتی یہ دلیا جڑے آخر یار ساڈا گھر بچ جائے پی جاندی تے لگ جاوے وہاں دکھا رہا ہے پر کال نہ برباد کریے چکر برقا نہیں ہوتا واق مار ہونا یہ شرارت بھی سارے کو لکیاں اگلے دن امریکہ بس اندیل آیا رشتے دار سنا میں یار اللہ کا سدن لا لا یورپ یورپ نہیں پہنچ نہیں جانتے جی اصل جانے یورپ تو باہر بلکہ میں کہ یار ہو سن خود یورپ آپ عجیب دعوے دو یورپ میں رہنے والے یورپ کو نہیں جانتا اور خود یورپ اپنے آپ کو نہیں جانتا جس طرح ہم اس کو یہ تو پھر موضوع ہے بات کریے اس کے کتاب کریے نا ہاں اللہ تعالیٰ کا پلو کرم قسم خدا دی یورپ یورپ والے بیٹھے ہوئے

صحابہ کرام ردوار مجمعی آسمان بدل ابو بکر دا نال دا بندہ نہیں پایا تا مجبور ہو کے انہیں کہنے معلوم ہوا سارے صحابہ دا اتفاق ہے مستفا امت ابو بکر عمر دے نال دا ہے اور اسے واسطے اسے واسطے یہ دونوں عظمت نصیب ہوئی ہے کہ دنیا کے جی نال ہوں بھی نال صرف انہوں نے مقام حاصل ہے شرف حضرت ابو بکر عمر کو کہتے ہیں شیخین کیا صحابہ میں شیخین تو بڑے شہر سب سب جنا دن تو سب جنا دن ماتا صدیق اکبر بعد جس وقت حضرت اسامہ بن زید کی فوج نبی پاک میں روانہ کر دیتی تھی تو مدینہ شریف تو باہر جا کے ٹھہریے پہنچی حالت پیچھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وشال شروع ہو گیا کہ اس وقت حضرت صدیق اکبر میں لوگ بیٹھے ہو کے صحابہ کرام کیا کر دینے یار فوج واپس بلا لو لوگ باہر مرتد ہو گئے ہیں ادھر ادھر کئی لوگ پاس مدینہ شریف تو باہر ادھر ادھر سجے کبے وقت جڑے عربی قسم کے لوگ سن وہ کئی بدل گئے ہیں مرتد ہو گئے ہیں حالات بڑے خطرناک ہیں کہ مدینہ جو لگا جائے گا کی لگا جائے گا مہربانی کرو فوج واپس بلا لو دستہ نہ بندے نے کوئی نہیں صدیق اکبر

جس کا نام ہے مجال ہے اتنا بڑا فرمایا جو میرے سینے جراف پایا نا جرا راز کو میں ابو بکر کے سینے کرتے ہیں اور فرمایا کثرت کرتا ہوں سلاد سے ابو بکر تم سے افضل نہیں ہے ان کے سینے کا ایک راج ہے تمہارے پاس آئی جو محمد رسول محمد صرف رسول ہے خدا نہیں ہے محمد رسول

کا مطالبہ ہو رہا ہے صحابہ کرام کی طرفوں کے حضرت نے کی جواب دیتا شیخ آپ نے آپ نے فرمایا میں مطلب دسنا سیرت دیا کتابیں حدیث بخاری مسلم نمبر پر ہے آپ نے فرمایا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج متحرات دیا اڈیاں اڈیاں ایڑیاں ایڑیاں پاؤں کی ایڑی جانتے ہو نا فرمایا ایڑیوں کو اگر کتے چک مار کتے منہ میں لے کر فرما گھسیٹے تھے مدینہ شریف کے اندر یعنی کی مطلب مدینہ انج چل جائے

لیکن پاگل وہ جڑے صحیح سمجھ لیں اصل اصل کسور یہاں لوگوں کا جڑے کل بندہ کرتے ہوسوں جی پرسوں باندر اتنے میں

میں نے راتبی آخر گلتے نہیں ڈگنا فلاں گا کیا میں آلاتے نکلے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 ایمان کی دولت میں پوچھ ہم گستاخی تو نہیں کریں گے دائر مندہ نہیں سنبھالیں لیکن رضی اللہ تعالیٰ نے یا حضرت نہیں کر اج میں میں نے میرے پائی اور حدیث کی کتاب دکھائی مولانا بشیر احمد صاحب نے حدیث کی کتاب کنزل مال شریف نے کھولی کہ حضرت عمر پاک کا دور خلافت سی تو کسی نے قرآن پاک بریک لفظ نہ لکھا چھوٹا قرآن مجید حضرت عمر پاک نے انہیں ماریا تو فرمایا ہے اللہ کے قرآن بھی تعظیم کر چھوٹا لکھی پھر میں یہ واسطے پھر چھوٹے کا لفظ بولنا پڑا نا تو قرآن میں چھوٹا اس واسطے حکم ہے مسجد سو مسجد جدی نہیں ہوگی نا انہیں چھوٹی نہ چاہیے انہیں ہمیشہ مسجد شریف ہی آخر اچھا پٹھے پٹھے لفظ ہیں پٹھے ایسا پتھر بول کوئی داڑی دوری داڑی تو داڑی ہوگی دوری کی چلے سونے کی سندر تو مبارک ہے اس میں داڑی شریف بولیا تھا نمبر ایک کئی آدھے نے نماز نموز بھی پڑھنا میں سونا مراد نماز سے نماز نموز کی یہ بھی اسی طرح دقل میں نماز شریف نماز مبارک ہاں حضرت فاروق آزم نے فرمایا پرانے مجید نہ بیچو نہ خریدو تین کاروبار نہ بڑھاؤ پائیوں کے آج بھی بتی ہو گئی قرآن ویچن کے چکر چ گئے پہلے ویچتے نہیں سن یا قرآن پیسے سر دے سن یا اگر سن قرآن ہاتھوں کسی کے گھر لکھ کے لے جاتے سن قرآن پرانا سر تھوڑے تے دنیا جا جا کے گھر پہ کریسے تو